جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے یعنی آدم سے بہت بہتر ہوں آپ نے اے اللہ مجھے آنکھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے ابلیس کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک محلت دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو محلت والوں میں سے ہے معین تاریخ تک کے وقت تک کہنے لگا پھر تو اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجوز آپ کے ان بندوں کے جو چنندہ اور پسندیدہ ہوں فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اے ابلیس اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر یہ قصہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آراف میں اور سورہ حجر میں اور سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں اور سورہ سعد میں بیان ہوا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں جب میں اس کو پیدا کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا تاکہ میری فرما برداری کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی ہاں ابلیس اس سے رکا یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا بھی نہیں بلکہ جنات میں سے تھا طبعی خباثت اور جبلی سرکشی ظاہر ہو گئی سوال ہوا کہ اتنی معزز مخلوق کو جسے میں نے اے ابلیس اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے میرے فرمان کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا یہ تکبر اور سرکشی تو کہنے لگا میں اس سے افضل و اعلیٰ ہوں کہاں آگ اور کہاں مٹی اس خطا کار نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے غارت ہو گیا حکم ہوا کہ میرے سامنے منہ ہٹا میرے دربار میں تجھ جیسا نافرمانوں میں رسائی نہیں اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اور تجھ پر ابدی لانت نازل ہوئی اور اب تو خیر و خوبی سے مایوس ہو جا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت تک اس کو مہلت دی جائے اللہ تعالیٰ حلیم نے جو اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے اس ابلیس کی یہ التجا پوری کر دی اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی اب کہنے لگا کہ میں تو اس کی یعنی آدم کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا صرف مخلص لوگ تو بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو منظور بھی یہی تھا جیسا کہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی ہے مثلا سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر باسٹھ ارا ائی تک حد الدی اور سور حجر کی آیت نمبر بیالیس ابن سلکا فلحق کو مجاہد رحمہ اللہ نے پیش سے پڑھا ہے معنی یہ ہے کہ اے ابلیس میں خود حق ہوں اور میری بات بھی حق ہی ہوتی ہے اور ایک روایت میں ان سے یومر بھی ہے کہ حق میری طرف سے ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں اوروں نے دونوں لفظ زبر سے پڑھے ہیں سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قسم ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت سور سجدہ کی آیت نمبر تیرہ کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا ولاکن حق القول منی جہنم من والناس اجمعین یعنی میرا یہ قول اٹل ہے کہ میں ضرور بس ضرور جہنم کو اس قسم کے انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ترسٹھ میں فرمایا فمن تبعك الى آخری یہاں سے اے ابلیس نکل جا جو شخص بھی تیری مانے گا اس کی اور تیری پوری سزا جہنم ہے